صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام زبانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے وہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا اور دنیا اپنی تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے شما جب جلتی ہے موم بتی جلتی ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس نے جل لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی زندگی کے دو گھنٹے ختم ہو گئے ایک گھنٹہ باقی ہے دنیا اپنی زندگی کو فنا کر کر ختم کر کر موت کی طرف بھاگ رہی ہے بلڈنگیں اونچی ہو جائیں پراپرٹیاں بن جائیں تیز رفتار سواریاں آ جائیں کالج بن جائیں یونیورسٹیاں بن جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا ایک آدمی کو بنگلور سے بامبئی جانا ہے اس نے ٹرین میں وہ ٹرین میں سوار ہوا ٹرین کی سواری اس نے پکڑی ٹرین پلیٹ فارم سے نکل چکی ہے اب یہ اپنی بوگی میں اپنے ڈبے میں کھانا کھائے بھوکا رہے سوٹ پہنے شیروانی پہنے سوئے جاگے استنجا کرے یا کول ڈرنکس پیے کچھ فرق نہیں پڑتا ٹرین کی رفتار کو ٹرین اپنی منزل کی طرف بڑی قوت کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اس کے کھانے کا اس کے پینے کا اس کے کپڑا پہننے کا اس کے سونے کا ٹرین پر کچھ اثر نہیں ہے مکہ ٹور بن جائے یا دبئی کے اندر آسمان کو چھونے والی عمارت بن جائے سائنس اور ٹیکنالوجی کافی ترقی کر لے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا یہ دنیا اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے بربادی کی طرف جا رہی ہے سورج کو بے نور ہونا ہے ستاروں کو لپیٹا جانا ہے پہاڑوں کو روئی کے گال کی طرح ہواؤں میں اڑنا ہے زمین میں زلزلہ بپا ہونا ہے سفا پہاڑ ایک زلزلے کے نتیجے میں سے اس کے اڑنا ہے اور وہاں سے ایک جانور کا نکلنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے دجال آئے گا یہ دنیا سیاہی سے بھرے گی کفر سے بھرے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی یہ دونوں اس دنیا کو کفر سے پاک کریں گے شرک سے پاک کریں گے دنیا کی کوئی طاقت قیامت کو آنے سے روک نہیں سکتی دنیا کی کوئی قوت کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی کوئی پن کوئی سنت کوئی حرفت اس دنیا کو اس دنیا کے تباہی کے طرف بڑھتے ہوئے قدم کو لگام لگانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے آ چکی ہے تباہی آ چکی ہے بربادی حالات آ چکے ہیں کچھ چھوٹے کچھ بڑے ایک ایک چیز میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آج ہم دیکھ رہے ہیں آج وہ حالتیں آ رہی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانے کے اندر مسلمانوں کی کثرت ہوگی حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا تھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری شان و شوکت بڑھ جائے گی کیا ہماری عظمت بڑھ جائے گی کیا ہماری طاقت کا روپ دوسری قوموں پر بڑھ جائے گا آقا نے فرمایا نہیں مسلمان اپنے مقام کو کھولے گی ان کی عظمت اور ان کی شان کم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا مسئلہ ایسے ہو جائے گا جیسے بہتے ہوئے پانی میں کوئی تنکا ہوتا ہے یہ مسجد بنائے اس کے مینارے دوسروں کے سینوں میں خنجر بن کر چبھیں گے ان کی عورتیں برخہ پہنے تو ان کو پیٹ میں درد ہوگا یہ ہماری طرح رنڈی کیوں نہیں بنی ہماری طرح بے حیا کیوں نہیں ہلی ہماری طرح بے شرم کیوں نہیں ہلی یہ داڑھی رکھے تو ان کے پیٹ کے اندر درد ہوگا کہ آخر یہ ہجڑے کیوں نہیں بنے یہ نامردے کیوں نہیں بنے عورتوں کی خسرت عورتوں کی فطرت ان میں کیوں نہیں پیدا ہوئی یہ شراب بھی کیوں نہیں پیتے یہ جوا کیوں نہیں کھیلتے آج عالم کے لوگوں کو مسلمانوں سے یہی شکوا ہے کہ مسلمان شراب کیوں نہیں پیتا مسلمان زنا کیوں نہیں کرتا مسلمان جوا کیوں نہیں کھیلتا اب یہ جوا نہ کھیلے تو دہشت گرد یہ شراب نہ پیے تو یہ دہشت گرد یہ زنا نہ کرے تو یہ دہشت گرد یہ برقع نہ اتارے تو اس نے کہا کہ گھر گھر کی عورت کو ڈاکٹر حافیہ بنا دیا جائے گا یہ بازاروں کو آباد کرے یہ مسجدوں کو کیوں آباد کرتے ہیں ان کے میناروں کو توڑو ان کی مسجدوں کو ختم کرو ان کے اداروں کو ختم کرو جرم کیا ہے جرم یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں جرم کیا ہے شراب نہیں پیتے ہیں جرم کیا ہے بے حیائی نہیں کرتے ہیں جرم کیا ہے جھوٹ نہیں بولتے مکاری نہیں کرتے قتل نہیں کرتے اور خون کا بازار گرم نہیں کرتے دوسروں کو عمدہ چیز بتا کر کھٹیا چیز فروخت نہیں کرتے لو یہ دہشت گرد ہیں دنیا کے ان کو نکالو اخرجو آنا لو من کریتی کم ان سیت اللہ نے فرمایا قوم حضرت لوت الطی وسلام کے گھرانے نے کہا ہم تمہاری طرح بدکاری نہیں کریں گے ہم تمہاری طرح بے حیائی کا کام نہیں کریں گے ہم تمہاری طرح بے شرمی کا کام نہیں کریں گے ہم تمہاری طرح مردوں کے پاس عورتوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو کیا کہا قوم کے لوگوں نے اخریجو آنا لوتی من کم نکالو ان کو بستی سے نکالو ان کیا قصور ہے ان کا کیا جرم ہے ان کا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ زنا نہیں کرتے جرم ان کا یہ ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفیلی نہیں کرتا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ عورتوں کے پاس جاتے ہیں مردوں کے پاس نہیں جاتے جرم ان کا یہ ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کا کام نہیں کرتے آج قوم لوپ کی زبان یہ یہودی بول رہے ہیں یہ نصارہ بول رہے ہیں یہ عیسائی بول رہے ہیں حدیث پاک میں سرور آخائیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر کہ وہ وقت آئے گا کہ دنیا کے چپے چپے میں کفر چھا جائے گا یہودیت چھا جائے گی عیسائیت چھا جائے گی باطل کا بول بالا ہوگا حق غاروں کے اندر پنا لے رہا ہوگا اللہ کا نام لینا جرم ہوگا سچ کا نام لینا جرم ہوگا جنت کا نام لینا جرم ہوگا جھوٹ بولنے والا بے حیائی کرنے والا شرم بے شرمی کرنے والا زینا کرنے والا قتل کرنے والا لوٹ کرنے والا اور ڈکیت کرنے والا دوسروں کے مال اور زمینوں کو ہڑپنے والا یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والا یہ ہیرو کہلائے گا آواز کس کو دیا جا رہا ہے میڈل کس کو دیا جا رہا ہے زامیوں کو کس کے آڈے گراف لیے جا رہے ہیں دستخط لیے جا رہے ہیں دنیا کن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے بلال کے نائب کو یا نبی کے نائب کو اذان دے کر حیال حیال الفلاح کہہ کر دعوت دینے والے کو یا نبی کے مسلح اور محراب کی جانشینی کرنے والے کو کیا ہے مقام مدارس کا کیا ہے مقام مساجد کا کیا ہے مقام ان لوگوں کا جن کے سینے میں اللہ کے کلام کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں ہیں کیا ہے مقام حضرت بلال کے نائب کا کیا ہے بلا بخام حضرت خالد ابن ولید کا کیا ہے مقام حضرت فاطمہ حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلسوم حضرت ام ہانی ان کے نقش قدم پر چلنے والی خواتین کا اور کیا ہے مقام اکچی چولیاں پہننے والیوں کا کیا ہے مقام بے حیائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ جسم کی نمائش کر کر زنا کی دعوت نظارہ دینے والی ان رنڈیوں کا آقا نے سچ فرمایا تھا آج آنکھوں نے وہ منظر دیکھا آج آنکھ وہ منظر دیکھ رہی ہے جن کو آقا نے چودہ سو تیس سال پہلے اپنے زمانے نبوت کے اندر ارشاد فرمایا کفر عام ہو جائے گا مسلمان مسلمان بتانے میں شرمائے گا نوازی نوازی بتانے میں شرمائے گا داڑھی رکھنے سے کیا آج نہیں شرما رہا ہے مسلمان ٹوپی پہننے سے نہیں شرما رہا ہے عورت حجاب ڈالنے سے نہیں شرما رہی ہے دین کے کام کرنے میں شرم کفر کے کام کرنے کے اندر فخر آج محسوس نہیں کر رہا ہے لنگڑا لولا معذور اندھا ہاتھ کا اور پیر کا معذور بچہ پیدا ہوا ماں باپ سے پوچھو تو کہیں گے ہم دین کا دائی اور حافظ بنائیں گے انگریز جیسا پیدا ہوا تو کہیں گے ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے معذوروں کو دین کے لیے رکھ دیا اچھوں کو دنیا کے لیے رکھ دیا آج دین کا نام لینا ایک شرم کی بات ہے حق کا نام لینے والے حق کے ساتھ للکارنے والے اور باطل کا مقابلہ کرنے والوں کا آج کیا مقام ہے اسامہ کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کی کرتا ہے دنیا کا میڈیا دہشت گرد کا لفظ استعمال نہیں کرتا ملا عمر کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے طالبان کے ساتھ کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کتنے ملکوں کو غارت کیا اسامہ نے ملا عمر نے کتنوں کا قتل عام کیا ایک دور حکومت کے اندر ایک بدکار زانیہ عورت جو شادی شدہ تھی اور شریعت کے حکم کے مطابق اس کو سنسار کیا گیا اس کو کمر تک زمین میں گاڑا گیا اور اسے مارا گیا ایک اس کی فلم بندی کر کر آج تک اس کو دکھا کر کہ ایک عورت کو ایسا مارا جا رہا ہے ایک عورت کے ساتھ ایسا ظلم کیا جا رہا ہے ستم کیا جا رہا ہے یہ ملا عمر وہ ہے یہ طالبان ہے یہ اسلام کے نام نہاد مجاہدین ہے یہ دہشت گرد ہے ایک عورت کے علاوہ ان کے ماں باپ کو قبروں سے نکالا جائے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو لایا جائے ایک ظلم نہیں بتا سکتے یہ بھی ظلم نہیں ہے یہ تو شریعت کی حق انہوں نے قائم کی کہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے مرد زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جاتا ہے اس کو زمین میں کمر تک گاڑ کر اس کو مار دیا جاتا ہے اس کی فلم بندی کر کر آج تک دکھا رہے ہیں مرتے دم تک دکھائیں گے عراق کو کون بتائے گا فلسطین کو کون بتائے گا افغانستان کو کون بتائے گا لبنان کے معصوم کلی اپنے ماؤں کے گوت کے اندر بم کا شکار ہو رہے ہیں ان کے پرت سے اڑ رہے ہیں ان کو کون بتائے گا ہاسپٹل میں زخمی علاج کے لیے جاتے ہیں بمباری کی جاتی ہے اور ان کے جسم کے پرت سے اڑا دیے جاتے ہیں ان کو کون بتائے گا ڈاکٹر ڈاکو اور دہشت گردی کا لبادہ اوڑھ کر ان کے علاج کرنے کے بہانے ان کے جسم کے اندر جسم کو مفلوج کرنے والے اور جسم کے اعضا کو ناکارا کرنے والے انجیکشن دے دیے جاتے ہیں اور ان کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے کون ان کو بتائے گا آج الٹا ہے بابا لا عقل کا نام بے وقوفی رکھ دیا پھرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنوب کا نام خرت رکھ دیا یہی مشرق سے لے کر مغرب تک پاٹ پڑھایا جا رہا ہے شمال سے لے کر جنوب تک یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے بے ایمانی کرو مکاری کرو ایاری کرو دھوکہ دے کر مال کماؤ اخل مند ہے شرافت سے رشوت ڈالو امانت داری سے غربت کی زندگی گزارو بے وقوف ہے یہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کفر کا دیرا چھا جائے گا یہودیت نصرانیت اور عیسائیت کی یہ کالی گھٹا عالم کے اندر چھا جائے گی اور اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ولن تروا انکل یہود ولن نسارا ملتا مسلمانوں تم سے یہود راضی نہیں ہو سکتے تم سے نسارا راضی نہیں ہو سکتے تم سے امریکہ خوش نہیں ہو سکتا اور تم سے برطانیہ خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو کیا ہے تم ان کی بے حیائی کو نہ اپناؤ ان کے شراب کو نہ اپناؤ ان کی دہشت گردی کو نہ اپناؤ اور ان کی بے شرمی کو نہ اپناؤ ولن تردا انکل یہود ولن نسارا پتہ تت ملتا ہوں جب کفر کی کالی گھٹا عالم کے اندر چھا جائے گی جب گرمی اپنی آخری منزل پر پڑاؤ ڈالتی ہے اور جب رات کی تاریخی اماواس کی شکل اختیار کرتی ہے اور زمین اور زمین پر بسنے والے نور کی ایک ایک کرن کے لیے روشنی کے ایک چھوٹے سے نظارے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی نیا چاند طلوع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی جب گرمی ستاتی ہے ابر رحمت کو اور بادل کو اللہ تبارک تعالی برساتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک جو اس وقت ماحول چھایا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے مایوسی کا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے اپنے قدم پیچھے ہٹانے کا نہیں ہے مسلمانوں نے بڑے بڑے امتحان دیکھے مسلمانوں نے ابو جہل کا سامنا کیا مسلمانوں نے ابو لہب کا سامنا کیا مسلمانوں نے عبداللہ ابن سبا کا سامنا کیا مسلمانوں نے فرعون کا سامنا کیا مسلمانوں نے قارون کا سامنا کیا مسلمانوں نے دجال کا سامنا کرنا ہے اور جھوٹے جالوں کا سامنا کیا مسلم کذاب کا سامنا کیا مسلمان روم کا سامنا کیا پیسر کا سامنا کیا کسرا کا سامنا کیا مسلمانوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ولا تہینو ولا تہلو وان تم لالو مؤمنین تمہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں آقا کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو حدیث کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو اولیاء کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو امام بخاری کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو دارلوم دیوبند کے انار کے درخت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو خواجہ میری اور نظام الدین اولیا قاسم نانوتوی اشرف علی تھانوی سلطان صلاح الدین ایوبی حضرت ٹیپو سلطان شہید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو کوئی روم تمہیں تباہ نہیں کر سکتا کوئی عصر و کسرا مسلمانوں کا بال بینگا نہیں کر سکتا ان کے قدموں کو ڈکنا نہیں سک سکتا ان کو راہ راست سے نہیں ہٹا سکتا سر بلندی ہمارے لیے ہے کامیابی ہمارے لیے ہے عظمت ہمارے لیے ہے یہ کفر کا چھانا یہ ظلمت کا چھانا یہ تاریکی کا چھانا یہ یہودیت کا عام ہونا یہ میناروں پر حملہ کرنا یہ برقعے پر حملہ کرنا یہ داڑھی پر حملہ کرنا یہ مجاہدوں کو دہشت گرد بتانا یہ کمزور طالبان کو دنیا کے طاقتور دہشت گرد بتانا اور یہ مسلمانوں کو محت مسلمانوں کو چور اچکے بتانا یہ مسجدوں اور اداروں اور مدرسوں کی طرف انگلیاں اٹھانا اور انہیں ختم کرنے کی سازش کرنا ایک نئے چاند کے طلوع ہونے کی ایک نئے سورج کے طلوع ہونے کی یہ قبر ہے اس لیے کہ دنیا میں جب تاریخی اپنی انتہا پر پہنچ جاتی ہے اور گرمی جب اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے اللہ کا اپنے رحمت برستا ہے اور صبح کے اندر رات کی تاریخی کو پھاڑ کر صبح صادق کی کرنیں پھٹتی ہیں امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور زمین سے جانور نکلنے والا ہے جو دنیا کے ہر کافر کے پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کی انگوٹھی سے وہ نشان لگا دے گا اس کے ایک ہاتھ کے اندر حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کا آسا ہوگا اور ڈاوے ہاتھ کے اندر حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کی انگوٹی ہوگی جو کلیمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا حضرت موسا علیہ سلاد و سلام کے آسات سے لکیر کھینچ دے گا جیسے ہی لکیر کھینچ دے گا مسلمانوں چہرے روشن ہو جائیں گے خبردار جب وہ جانور نکلے گا تو تمہیں داڑیوں سے پہچانے گا داڑھی مڑو نہ اس دنیا میں تمہاری خیر ہے نہ قبر میں تمہاری خیر ہے نہ محشر میں تمہاری خیر ہے جوڑو کے غلاموں تمہاری تباہی ہے تمہاری بربادی ہے ہم ہزار مرتبہ منتیں سماجتیں کر کے کہتے ہیں لاکھ مرتبہ جوڑو کو طلاق دینی پڑے دے دی جائے لاکھ مرتبہ اولاد سے قطع تعلق کرنا پڑے قطع تعلق کر لو ہزار مرتبہ نوکریاں ملازمت کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو اس لیے کہ وہ زمین کا جانور اور زمین کا دابت الارض جب نکل آئے گا اور وہ نشانی لگائے گا تو نشانی لگانے سے پہلے داڑھی دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا وہ کسے نشانی لگائے گا جس کے منہ پر میرے آقا کی سنت ہوگی جس کے چہرے پر سوا لاکھ پیغمبروں کی داڑھی ہوگی وہ حضرت سلاد و سلام کے آثار سے رائٹ مارک ڈالے گا وہ چہرہ منور ہو جائے گا داڑھی مڈو خرابی ہے تمہاری کہ وہ جانور تمہارے چہرے پر حضرت سلیمان علیہ سلاط و سلام کی انگوٹی سے پیشانی پر ایک لگا دے گا ایک مہر لگا دے گا ایک سیل لگا دے گا تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور جب تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں کافروں پر ڈالے گا عذاب ڈالے گا اس وقت کافر دنیا کے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے داڑی مڈو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دعوت الارض تمہاری پیشانی پر وہ مہر لگا دے اور خدا کا قہر تمہیں کافر سمجھ کر اپنے لپیٹے میں نہ لے لے اس لیے نبی کی سنت کے دامن کو پکڑ لو ہر طرف قیامت کی نشانیاں مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے دکھائی دے رہی ہیں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہودیت اپنی موت آپ پر جائے گی کفر کا خاتمہ ہو جائے گا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا بدی کا خاتمہ ہو جائے گا زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی اپنے رحمت برسے گا یہاں سے لے کر وہاں تک آج اندھیرا دکھائی دے رہا ہے اس وقت روشنی دکھائی دے گی آج کفر دکھائی دے رہا ہے اس وقت اسلام دکھائی دے گا آج امریکہ کا سکہ چمک رہا ہے اس وقت مکے کی کرنیں سفا مربا کی کرنیں اس عالم کے اندر پھیلے گی اس وقت گمبد قدرا سے ایک روشنی نکلے گی جو سارے عالم کو اپنے احاطے میں لے لے گی اس وقت یہ بڑی بلڈنگیں نہیں ہوگی یہ ودھان سبھا نہیں ہوگا یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہوگا یہ کلنٹن نہیں ہوگا یہ امریکہ نہیں ہوگا یہ وائٹ ہاؤس نہیں ہوگا یہ برطانیہ نہیں ہوگا مرو گے تو کو جھوٹے خدا کا نام لینے والے جھوٹے خدا کی پوجا کرنے والے لات اور عزا کوئی بھگوان مان کر بت مان کر پوجا کرنے والے لات کو ختم جائے گا عزا کو ختم کر دیا جائے گا بتوں کو گرا دیا جائے گا بت پرستی کو ختم کر دیا جائے گا شرک کو ختم کر دیا جائے گا فیقون الدین و کلو للہ پورے عالم کے اندر ایمان اور اسلام کی جو ہے اتر سے پورا عالم معطر ہو جائے گا اور فضا منور ہو جائے گی اس وقت بے نمازیوں کی خیر نہیں اس وقت بے پردہ پھرنے والی رنڈیوں کی خیر نہیں اس وقت دولت کے پجاریوں کی خیر نہیں اس وقت عمارت کے پجاریوں کی خیر نہیں قانون کا پیشاب پینے والے اس وقت فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے اس وقت شداد کے نقش قدم پر چلنے والے کی خیر نہیں چن چن کر ایک ایک کتے کو مار دیا جائے گا میرے آقا نے فرمایا اس وقت ایک یہودی کتا ایک پتھر کے کنارے سے جا رہا ہوگا تو جب مسلمان اس کو دیکھے گا وہ یہودی کتا وہ اسلام کا دشمن نہ امریکہ رہے گا نہ امریکہ کے پجاری رہیں گے نہ اس کی جھوٹی خدائی رہے گی نہ اس کی جھوٹی خدائی کے پرستار رہیں گے کل علیہ فان ہر غلط چیز کو ہر باطل چیز کو مٹتا ہے وہ حق وضاح کل باطل ان الباطل کانا زہو کا فرون آیا مٹ گیا تارون آیا مٹ گیا آیا مٹ گیا کسرا آیا مٹ گیا روم آیا مٹ گیا ابو جہل آیا مٹ گیا عبداللہ ابن سبا آیا مٹ گیا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول آیا مٹ گیا جھوٹو تم بھی مٹ جاؤ گے دولت کے پجاریوں جورو کے غلاموں مال کے پجاریوں تم نہیں رہو گے خدا نے تمہیں عارضی مہلت دے رکھی ہے مرغئی کو جب کاٹنے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس کے گلے پر چھری چلتی ہے چھری چلنے کے بعد جب جسم سے خون نکلتا ہے تو مرغئی زیادہ پڑ پڑاتی ہے یہ مرغئی کا پڑ پڑانا اس کی زندگی کی دلیل نہیں اس کی حیات کی دلیل نہیں وہ مرغئی کمپنی کے مالک کو ڈرانی دھمکا رہی ہے اس کا پھڑ پڑانا اس کا فڑفڑانا یہ اس بات کی دلیل ہے وہ اپنی موت کی طرف جا چکی ہے اس وقت دنیا کے اندر باطل کا پڑ پڑانا اس وقت امریکہ کی گنڈا گردی کرنا اس وقت مساجد اور مدارس اور داڑھی اور مجاہدوں پر انگلیاں اٹھانا اور ان کا پڑ پڑانا یہ ان کی موت کی نشانی ہے یہ ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ہے اس لیے کہ امام مہدی تیار ہو چکے ہیں اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو چکے ہیں وہ برا وقت دنیا کے اندر آئے گا اس لیے میں کہتا ہوں وہ وقت آنے سے پہلے عزت کے ساتھ کلمے کو قبول کر لو عزت کے ساتھ داڑھی رکھ لو عزت کے ساتھ سنت کو اپنا لو عزت کے ساتھ برقعے کو اپنا لو عزت کے ساتھ اس یہودی ایجنٹ ٹی وی کو اپنے گھر سے نکال دو عزت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ سچائی کا صداقت کا عدالت کا سودا کرو ورنہ وہ دعوت آئے گا وہ دجال دجال آئے گا وہ تمہیں اپنی جھوٹی جنت کے اندر داخل کرے گا اور جنت اور دجال کی جھوٹی جنت میں جو جائے گا وہ خدا کی جہنم میں جائے گا اور وہ جانور جو صفا کی پہاڑی سے نکل کر آئے گا خدا نہ کرے تمہارے جھوٹے کاروبار کو دیکھ کر تمہارے سوت کو دیکھ کر تمہارے تمہارے رشوت کو دیکھ کر تمہاری گھروں کی بے حیائی کو دیکھ کر تمہارے شادی کے مناظر کو دیکھ کر تمہارے گھروں کے اندر ٹننے والے فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کی تصاویر کو دیکھ کر اور تمہارے گھر کے اندر ننگے ناچ گانے کو دیکھ کر تمہارے گھروں کے اندر ٹی وی کے اندر آنے والے یہود و نصارہ کے چینل کو دیکھ کر وہ عالم الغیب تو نہیں ہوگا اس کو دیکھ کر وہ دعوت الر وہ زمین کا جانور دھوکے میں آ کر اگر ایک مرتبہ تمہاری ماں کے پیشانی پر تمہاری بیوی کی قلم پر اور تمہاری بیٹی کی پیشانی پر تمہارے باپ اور تمہارے پیشانیوں پر اگر اس نے مہر لگ لگا دی تو دنیا کی کوئی طاقت اس سیاہی کو دھو نہیں سکتی امریکہ کے باپ نے وہ صابن نہیں پیدا کیا برطانیہ کے دادا نے وہ شیمپو نہیں پیدا کیا جو اس کلر کو لا سکے اور اس نورانیت کو لا سکے میں اس لیے کہتا ہوں کہ وقت ابھی بھی ہے کہ تم داڑھی رکھ لو وقت ابھی بھی ہے مسجدوں کی طرف آ جاؤ وقت ابھی بھی ہے قرآن کی طرف آ جاؤ وقت ابھی بھی ہے کہ خواجہ کا دامن تھام لو وقت ابھی بھی ہے اولیاء کا دامن تھام لو گالیاں دینے والوں کی پرواہ نہ کرو برا کہنے والوں کی پرواہ نہ کرو ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ کی طاقت کو ماننے والے ہم نبی کے معجزے کو ماننے والے ہیں ہم دنیا دنیا کی طاقت سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں دنیا کی جھوٹی فرونیت سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے امریکہ کیا کرے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے کیا کرے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے دنیا کی باطل طاقتیں کیا کریں گی نہیں تشاؤنا اللہ عشا اللہ میرا اللہ کہتا ہے تم پورے مل کر بھی کچھ نہیں کرو گے جب تک کہ میں نہ چاہوں گا اگر تو تمہارے سروں پر اگنے والے سفید بال کو کالا کر کر دکھاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو بڑھاپے میں جا کر جوانی کے دہلیز میں واپس آ کر دکھاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے ایک مری ہوئی مکھی کو زندہ کر کر بتاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے ایک مرے ہوئے مچھر اور مری ہوئی چونٹی کے اندر ایک لمحے کے لیے جان دے کر بتاؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے میں نے مرے ہوئے انسان کے روزی کو روک دیا پانی کو روک دیا ہوا کو روک دیا تم ایک ہوا کا جھونکا اس کی سانس کی نلی کے اندر داخل کر کے بتاؤ ایک گھونٹ دودھ اور ایک کترا پانی اس کے پیٹ میں داخل کر کے بتاؤ نہیں کر سکتے اللہ ہمارے ساتھ ہے وہ طاقت والا کی سماواتی اس کے لیے زمین و آسمان کی بڑھائی وہ اللہ جس نے فرعون کو غارت کیا وہ اللہ جس نے قارون کو زمین میں دھسایا وہ اللہ جس نے نمرود کو غارت کیا وہ اللہ جس نے ابو جہل کو دو کمسن بچوں کے ذریعے سے تباہ کیا برباد کیا پھر مجھے اگلی جمعہ کوئی داڑھی مڈا نظر نہیں آنا چاہیے پھر مجھے اگلی جمعہ کوئی یہود و نصارہ کا اترن پہنا ہوا کمینہ ملون نظر نہیں آنا چاہیے پھر اگلی جمعہ تک کسی گھر کے اندر گانے بجانے کی آواز سنائی نہیں دینی چاہیے اگلی جمعہ تک کوئی دنیا کا پجاری کوئی دولت کا پجاری نظر نہیں آنا چاہیے اس لیے کہ کامیابی ہمارے ساتھ ہے سر بلندی ہمارے ساتھ ہے امام مہدی مسلمانوں میں آئیں گے امریکہ میں نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آئیں گے برطانیہ میں نہیں آئیں گے دجال آئے گا امریکہ دجال جائے گا برطانیہ اور دجال مکے کے دروازے میں جائے گا مدینہ طیبہ کے دروازے میں جائے گا باب داخلہ کے اندر وہاں پر فرشتے ہوں گے جوتے مار کر دھکے دے کر تھوک کر دجال کو وہاں سے نکال کر پھینکیں گے مکہ ہمارا ہے مدینہ ہمارا ہے محمد قدرہ ہمارا ہے ریاض الجنہ ہمارا ہے دجال وہاں نہیں آ سکتا امریکہ تمہارا ہے برطانیہ تمہارا ہے وہاں دجال جائے گا عیسا وہاں نہیں آئیں گے اور حضرت امام مہدی وہاں نہیں آئیں گے اور جب یہ کتا کسی پتھر کے کنارے سے گزرے گا اور بچنا چاہے گا پتھر کی آڑ میں جائے گا وہ پتھر کو اللہ زبان دے دے گا اور مسلمان سے کہے گا اے مسلمان ایک یہودی کتے کو تو مارنا چاہتا ہے اور ایک یہودی قاتل ایک یہودی زانی ایک یہودی بے حیا انسان کا تو خاتمہ کرنا چاہتا ہے آ دیکھ میری آڑ کے اندر میری پناہ کے اندر یہ یہودی پناہ لیا ہوا ہے اس کو قتل کر دے پتھروں کو زبان دے دے گا اللہ درختوں کو زبان دے دے گا بہت دنوں تک داڑھی مڈوں کی خیر نہیں بہت دنوں تک بے نوازیوں کی خیر نہیں بہت دنوں تک سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے زانیوں کی خیر نہیں ہے بہت دنوں تک اپنے گھر کے اندر ٹی وی کا نندا ناچ دیکھنے والے دکھانے والوں کی خیر نہیں ہے بہت دنوں تک رشوت کھا کر پیٹ کے اندر جہنم کا لہو اور پیٹ کے داخل کرنے والوں کی خیر نہیں ہے بہت دنوں تک علماء کرام کی پگڑیاں اچھالنے والوں کی خیر نہیں ہے بہت دنوں تک اپنی شہرت کے لیے اپنی ریاکاری کے لیے اور اپنی عظمت کا سکہ چلانے کے لیے باطل فرقوں سے ہاتھ ملانے والوں کی خیر نہیں یہ مرغی کے گردن پر چھری چل چکی ہے یہ چلنے کے بعد کی پڑاہٹ ہے اب اس پڑاہٹ اور موت کے درمیان ایک لمبی مدت نہیں ہے موزم کاٹنے والا بھی انتظار میں ہے اور مرغی لے آنے والا یہ بچہ بھی انتظار میں ہے کہ کب اس کا خون رکے گا اور کب اس کی پھڑپڑاہٹ خاموش ہوگی کب ہم اس کو جو ہے پر صاف کر کر دھو کر اس کا سالن پکائیں گے اب دنیا انتظار میں ہے کہ یہ یہودیوں کی پڑپڑاہٹ پڑاہٹ یہ عیسائیوں کی پڑ پڑاہٹ یہ اسلام اور مسلمان دشمنوں کی فڑبڑاہٹ ٹھنڈی ہونے والی ہے ہو کر رہے گی میرے اللہ نے کلام پاک میں رشاد فرمایا فیقون الدین و للہ عالم کے چپے چپے کے اندر اسلام کا نور داخل ہو جائے گا عالم کے چپے چپے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا چلن ہوگا عدالتوں کے اندر فیصلے قرآن کے ہوں گے بخاری کے ہوں گے ترمیزی کے ہوں گے فقہ حنفی کی کتابوں کے ہوں گے اور ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے کتابوں کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جائیں گے رشوت نہیں چلے گی اس وقت اثر و رسوخ نہیں چلے گا اس وقت انفلینس نہیں چلے گا اس وقت چلے گی تو بات حق کی چلے گی آنے والا ہے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام آئے نہیں ہیں یہ مہدوی جو فرقہ ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کہ امام مہدی آ گئے اصل میں اس اسلام کے پیچھے ہزاروں دشمن لگے ہیں نبی آئے تو نبی کے پیچھے سینکڑوں جھوٹے نبی پیدا ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی خدائی کا اس زمین کے اندر اظہار کیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر آئے تو جھوٹے خدا اٹھے کہ نہیں خدا کے مقابلے میں ہم خدا ہیں نمرود نے ایک تیل کو آسمان کی طرف برسایا اور جب وہ تیل پرندے کو لگ کر زمین کی طرف آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے تمہارا جو خدا تھا اب تک اگر تھا تو اب وہ مر چکا ہے اب وہ زخمی ہو چکا ہے اب اس کا جو ہے خون میری تیر کو لگ چکا ہے مسلح کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسود عرضی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس طریقے سے اس جو ہے امت پر مختلف ڈاکے خدائی کے راستے سے نبوت کے راستے سے رسالت کے راستے سے قرآن کے راستے سے حدیث کے راستے سے جو سچا ہوتا ہے اسے امتحان دینا پڑتا ہے جو حق پر ہوتا ہے اسے آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس امت پر ہزاروں امتحانات آئے اس امت پر ہزاروں آزمائشیں آئی انہیں میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کفر عام ہو جائے گا شرک عام ہو جائے گا اور دنیا حق کی متلاشی ہوگی جیسے کہ آج ہم حق کو تلاش رہے ہیں کتنی مسجدوں کے ممبر و محراب کے اندر حق کو للکارنے والے بیانات دیے جاتے ہیں کتنے اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر حق اور باطل کا کھول جوڑ ہوتا ہے اور کتنے میلاد کے جلسوں کے اندر کھلم کھلا ایمان اور اسلام کی باتیں بیان کی جاتی ہیں میرے آقا جناب محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جیسے ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے بکرے کی ایک جان ہے مچھلی کی ایک جان ہے انسانوں کی ایک جان ہے فرمایا اسلام کی روح جہاد ہے جہاد کو انہوں نے اتنا بدنام کیا کہ آج خطیب لفظ جہاد کا نام لیتے ہوئے تڑپتا ہے بل بلاتا ہے آج مدرسے کا معلم آج مدرسے کا مدرس آج مدرسے کا محتمل آج مسجد کا خطیب یہ لفظ لیتے ہوئے گھبرا جاتا ہے اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے کلام پاک کی آیتیں کلام پاک کے پارے کلام پاک کی صورتیں جہاز کے تذکرے سے بھرے ہوئے ہیں بخاری شریف جہاد کے تذکرے سے بھری ہے ترمیزی مسلم شریف نسائی حدیث کی کتابیں تصوف کی ہمارے کام ہے ہمارے مداری سے ہمارے مکاتب یہ جہاد کے نغموں سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ان حرام زادوں نے ان ایمان اسلام کے دشمنوں نے ہم سے ہتھیار چھین کر ہم کو بے ہتھیار بنا کر اتنا مزدل بنا دیا کہ جہاد کا نام لینے کے لیے آج کتراتا ہے آج مقرر ڈرتا ہے آج مدرسے کا واسطے اور مدرسے کا معلم اور مدرس ان آیتوں کو پڑھاتے ہوئے سینے پر پتھر رکھ کر دبے الفاظوں سے یہ بیان کر کر آگے بڑھ جاتا ہے کیوں یہ برا وقت آ گیا آج ایک روشنی کی تلاش ہے حدیث پاک میں فرمایا جب یہ برا وقت آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ صلاح و سلام کو بھیجیں گے حضرت امام مہدی آئے نہیں جیسے نبوت کے مقابلے میں جھوٹے نبی غلام محمد قادیانی پیدا ہوا اسود انسی پیدا ہوا مسلم میں کداب پیدا ہوا اور سینکڑوں جھوٹے نبی بھی کریوں کریوں کے اندر پیدا ہوئے اسی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں کئی جھوٹے میں امام مہدی پیدا ہوئے لیکن نبی صدی ہجری کے اندر محمد جون پوری نام کا ایک شخص تھا اللہ نے اسے بولنے کا ملکہ دیا تھا اور اسے کہنے کی طاقت تھی وہ شہنشاہ کتابت تھا جو بولتا تھا اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا جب بولتا تھا پورے مجمے پر ایک جادو ہو جاتا تھا جب بولتا تھا پورے کو اپنی جادو کے گرہ میں باندھ لیتا تھا محمد جون پوری دبی سری کچری کے اندر جب آدمی ترقیات میں آتا ہے آدمی جب ترقی کے مراحل طے کرتا ہے تو شیطان اس کو اکساتا ہے راہ راست سے اسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اکابرین اپنے بزرگان دین اپنے اسلاف سے دامن کاٹنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے جب اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے اللہ نے تمہیں قوت دی ہے اللہ نے تمہیں بولنے کا ملکہ دیا ہے اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اللہ نے تمہیں مقبولیت دی ہے تو پھر پرانے لوگوں سے ناتا باندھنے کی کیا ضرورت ہے تم اپنا الگ مکتب ذکر قائم کرو غلام احمد قادیانی کو علم کم نہیں تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ غلام محمد قادیانی کے فتنے میں آ چکے تھے علامہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے یہ جوتوں کا سب تھا کہ علامہ اقبال قادیانی ہونے سے بچ گئے غلام محمد قادیانی نے وہ جادو چلایا تھا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اس نادانی کے زمانے میں اور جہالت کے زمانے میں کہا تھا کہ علم نبوی کی جھلک دیکھنا ہو اور سیرت نبوی کا عکس دیکھنا ہو تو غلام احمد قادیانی کے سیرت میں دیکھ لے اور ان کے چہرے میں دیکھ لے یہ انہوں نے جہالت کے زمانے میں بات کہی تھی اللہ شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اللہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے دودھ کا دودھ کر دیا پانی کا پانی کر دیا بتلا دیا کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے خاتم النبی کے معنی کیا ہیں غلام محمد قادیانی ایک جھوٹا نبی ہے تب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی اور قادیانیت سے انہوں نے پرہیز کیا اور اہل سنت والجماعت جماعت کا دامن انہوں نے لیا علم کم نہیں تھا ابو مودودی کے اندر علم کم نہیں تھا احمد رضا کے اندر علم کم نہیں تھا لیکن آپ جانتے ہیں اسی علم کی وجہ سے کلام پاک میں اللہ نے فرمایا یوز بھی کثیرہ ویادی بھی کثیرہ وما یوز بھی للفاس کہ اسی علم سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اسی علم سے بہت سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے شیطان کو اسی علم نے تباہ کر دیا برباد کر دیا شیطان قرآن کا بھی عالم ہے شیطان توریت کا بھی عالم ہے شیطان انجیل کا بھی عالم ہے شیطان سوف ابراہیم کا بھی عالم ہے شیطان زمین کا عالم ہے شیطان آسمان کا عالم ہے شیطان عرش کے ملائکہ سے زیادہ علم رکھنے والا تھا لیکن جب اس علم کا رشتہ رب کائنات سے اس اس نے نے توڑ دیا تو اسی علم کو تباہ کر دیا برباد کر دیا امام احمد رضا خان کے ملفوظات پڑھیے امام احمد رضا خان کی تقریروں کو پڑھیے امام احمد رضا خان کے پتاوا کو پڑھیے کتنی حکمت اور کتنے علم کے دریا کے اندر یہ موجزن نظر آتے ہیں لیکن جب اپنے اسلاف سے دامن توڑا اپنے اکابر سے دامن توڑا اور توڑ کر جب چلے گئے اتنا آگے گئے اتنا آگے گئے کہ علماء حرمین نے ان کو اہل سنت والجماعت سے خارج کر دیا حضرت ابو العلیٰ کم تھا کیا فہم کم تھا کیا فراست کم تھی کیا سمجھ دین کی کم تھی سب کچھ تھا تاریخ کے اندر جغرافیہ کے اندر اللہ نے بڑی مہارت تامہ دی تھی اسلاف سے دامن کٹا اکادر سے دامن کٹا حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اسی جماعت کے پرتے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اسی جواب کے پردے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال اس سے متفق تھے ان کو جب ان کی غلطیاں آئی اور ان کی کوتا ہی آئی اسمت انبیاء کے تعلق سے اسمت صحابہ کے تعلق سے ان اکابرین نے کہا ابو العلام مودودی کو کہ آپ ان سے بعد آ جائیں توبہ کرے ایک ایک ذک تھی تھی ہٹ اسلاف سے دامن توڑا حضرت منظور نعمانی توڑا حضرت مولانا علیمیا صاحب رحمت اللہ علیہ سے رشتہ توڑا حضرت مولانا زکری صاحب رحمت اللہ علیہ سے رشتہ توڑا اور جب توڑا ناتھی کا بیل جب جو ہے رسی توڑ کر چلا جاتا ہے اور پالتو جانور جب اپنے جو ہے مالک سے ناتا توڑ لیتا ہے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو منزل دکھائی نہیں دیتی اس امت کے اندر ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ صاحب علم فضل تھے صاحب کمال تھے اکبر بادشاہ کو کن کن لوگوں نے گمراہ کیا ابو الفضل اور فیضی اتنے زبردست عالم عالم ہونا کوئی بڑی بات نہیں آج لوگ کہتے ہیں حضرت کیا آپ ہی بیان دیتے ہیں کیا دوسری مسجد کے اندر قرآن و حدیث کا بیان نہیں ہوتا کیا وہ بائبل بیان کرتے ہیں کیا وہ انجیل بیان کرتے ہیں ہاں وہ قرآن بیان کرتے ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں جہاد سے رشتہ توڑ کر مجاہدوں سے ناتا توڑ کر دنیا والوں سے خوف کھا کر محض نرا علم کمال نہیں رکھتا محض اپنے پاس کتابوں کا ذخیرہ یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا کلام پاک میں سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا جو علم رکھے لیکن صاحب علم سے نسبت نہ ہو علم رکھے اللہ کا تقوی نہ ہو علم رکھے اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفا چبوترے سے اس کا نیٹ ورک نہ ملے جو علم رکھے حضرت شاہ ولی اللہ سے کڑی نہ ملے جو علم رکھے دارلوم دیون کے انار کے درخت سے اس کا پھل جا کر میل نہ کھائے اور اس کے آشیانے میں اور اس کے سائے میں اس کا جو ہے پنانا پنانا ملے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں کلام پاک میں اللہ نے فرمایا مسل الدینہ مل تھا سب کم اصل اسپارا آج ہمیں کہتے ہیں کہ دین کے اندر صاحب نرمی ہے محبت ہے میرے اللہ کو کہو کہ محبت سے بتائے بتائے اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والا کون ہے اللہ سے زیادہ اپنی مخلوق پر کرم کرنے والا کون ہے الرحمان کس کا نام ہے بھائی اٹھاؤ بھائی باجو والوں کی ذمہ داری ہے الرحمان کس کا نام ہے الرحیم کس کا نام ہے الستار کس کا نام ہے الغفار کس کا نام ہے کون ہے جس نے ماؤں کے اندر مامتا دی کون ہے جس نے باپ کے دل میں شفقت دی کون ہے جو جانوروں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی محبت دی کون ہے جو بڑوں کے اندر اپنے چھوٹوں کے دل تعلق سے جذبہ پیدا کیا کون ہے جس نے چھوٹوں کے اندر بڑوں کا اکرام پیدا کیا کون ہے جس نے اساتذہ کے اندر شاگردوں کی محبت کو پیدا کیا کون ہے جس نے شاگردوں کے اندر اساتذہ کی عظمت کو پیدا کیا کون ہے جس نے شیوخ کے اندر اپنے مریدوں کا تعلق پیدا کیا کون ہے جس نے مریدوں کے اندر اپنے شیوخ کی محبت کو پیدا کیا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے لیکن جب مسلمان راہ راست سے ہٹتا ہے تو وہ کہتا ہے فمسلو کمسل کل اس کی مثال کتے کی طرح ہے تم مجھے گالی دیتے ہو اللہ کو گالی دیتے ہو اور خطیب کیوں نہیں کہتا کتا اور خطیب کیوں نہیں کہتا سور اور خطیب کیوں نہیں کہتا سخت کلمات پوچھو اللہ سے اللہ سے بڑا کوئی رحیم ہے تمہارے جامع مسجد کے امام سے زیادہ تمہارے مسجد کے ملا سے زیادہ تمہارے مسجد کے خطیب سے زیادہ اللہ کی رحم سے اللہ کے کرم سے تمہارا مسجد کا ملا نہیں بڑھ سکتا تمہارے مسجد کے ملا کو رحم ملا میرے اللہ نے دیا ہے تمہارے ماں کے دل میں مانتا آئی میرے اللہ نے دیا ہے اس نے کلام بات میں فرمایا فمسلو ہو کل کلب کے معنی کتے کے ہیں میرے اللہ نے کہا راہ راست سے ہٹنے والا کتے کی طرح ہے کتے کی طرح ہے میرے اللہ نے کہا وسل الدینہ ہم مل تورات سم ولم یہ ملوہا کمسل امار یہ ملو اسپارا پارا نمبر بیس پر سات سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ کا پہلا رکو پہلا پیج اٹھا کر دیکھو میرا اللہ کہتا ہے وہ یہود و نسارا مسل الدین ملوہ انہوں نے علم کو حاصل کیا انہوں نے تورات کو حاصل کیا سمن ملوہ عمل نہیں کیا کما سلیل ہمار ہمار ہا میم علیف رے ہمار کے معنی ڈکشنری کھول کر دیکھو کوئی سعودی ریٹرن آیا ہو اسے پوچھو ہمار کے معنی کیا ہیں ہمار کے معنی گدھے کے ہیں میرے اللہ نے کہا کما سلیل ہماری یا ملو اس علم رکھنے والے کی مثال اس ملا کی مثال اس خطیب کی مثال اس مقرر کی مثال اس امام کی مثال جو علم تو رکھتا ہے لیکن لوگوں کو حق نہیں بیان کرتا اور اس علم کا رشتہ اسلاف سے نہیں جوڑتا مجاہدوں سے نہیں جوڑتا سفا سے نہیں جوڑتا صفا مروا سے نہیں جوڑتا اللہ کے عرض سے نہیں جوڑتا نبی کے علم سے نہیں جوڑتا نبی کی وراثت سے نہیں جوڑتا کم اصل ہمار ہمار وہ گدھے کی طرح اب کہو اے اللہ تو تو رحیم ہے تو ہمیں گدھا بتا دیا اب کہو اللہ سے اے اللہ تو رحمان ہے ہمیں کتا بتا دیا ملا کہتا ہے تو کہتے اور مولی صاحب تو نہیں بولتے بڑے رحم سے سمجھاتے ہیں وہ ڈاکو ہیں حدیث میں آقا نے فرمایا کہ جو عالم کو تم کسی مالدار کی دہلیز پر دیکھو کسی امیر کی دہلیز پر دیکھو تو فرمایا کہ گواہی دو کہ وہ ڈاکو ہے انلس لام اور سواد لس کے معنی ڈکشنری اٹھا کر دیکھو چور ہوتا اور ہوتا ہے پک پاکٹر اور ہوتا ہے پک پاکٹر چھوٹا پیچا ہے چوری سائیکل چوراتا ہے گاڑی چراتا ہے ٹو ویلر چراتا ہے یہ چور ہے اور لس کے معنی ڈاکو کے ہیں ڈاکو چراتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے آقا نے فرمایا کہ جو علماء عمرہ کی دہلیز پر دیکھو مالداروں کی دہلیز پر دیکھو کہ کبھی بینک کی ترقی کے لیے دعا کبھی ان کے مجمع کے اندر عورت آئی اس کو ٹوکا نہیں کبھی کیمرہ آیا اس کو ٹوکا نہیں کبھی تصویر آئی اس کو ٹوکا نہیں کبھی بے حیائی آئی اس کو ٹوکا نہیں کبھی داڑھی مڈا آیا اس کو ٹوکا نہیں بلکہ مالداروں کو خوش کرنے کے چکر میں ہمارے ایم ایل اے صاحب وقت کے ٹیپو سلطان ہیں الحب اللہ سم الحب اللہ حضرت ٹیپو سلطان کے پیشاب کے خطرے کو دنیا کا کوئی ایم ایل اے نہیں لگ سکتا یہ حرام زیادہ ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جس جو ہے عالم کو جس ملا کو جس خطیب کو اور جس مدرسے کے محتمین کو عمرا کی چاپلوسی کرتے ہوئے دیکھو اسے چور اور پک پیکٹر نہیں کہا چور کے لیے حدیث میں الگ لفظ آتا ہے قرآن میں عربی میں اصارخ و سارخ تاریخ کے معنی چور کے ہیں لفظ کے معنی ڈاکو کے ہیں چور اور ڈاکو کا فرق یہ ہے کہ چور مان لیتا ہے جان نہیں لیتا ڈاکو مال بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے پرانے زمانے کے ڈاکو جنگلوں کے اندر منہ پر کپڑا ڈال کر بسیرا کرتے تھے جانے والے قافلوں کو قتل کر کر ان کا مال لے لیتے تھے وہ دہائی دیتے کہ مال لے لو جان نہ لے وہ جان بھی لیتے تھے مال بھی لیتے تھے حدیث کے اندر میرے آقا نے فرمایا کہ جن جو ہے علماء کو اور جن خطبہ کو جن ائمہ کو تم عمرہ کی چاپ چاپلوسی کرتے ہوئے دیکھو حکما کی چاپلوسی کرتے ہوئے دیکھو کی دہلیز کے اندر دیکھو وہ لس تم گواہی دو کہ وہ ایک نمبر کے ڈاکو ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی بات حدیث کی بات سب جگہ ہو رہی یا کوئی نرالا بیان ہوتا ہے بیان کوئی نرالا نہیں ہوتا اس بیان کا نیٹ ورک نرالا ہوتا ہے کمپنیاں ہر موبائل کے اندر ہیلو کہو ہیلو ہی آتا ہے السلام کہو سلام ہی آتا ہے گڈ مارننگ کہو گڈ مارننگ آتا ہے نمستے کہو نمستے آتا ہے پھر ایئرٹیل کیا ہے پھر ووڈا کیا ہے اسپیس کیا ہے اور ریلائنس کیا ہے اس لیے کہ ان کسی کا نیٹورک مضبوط ہوتا ہے کوئی کمپنی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے کوئی کمپنی کمزور ہوتی ہے کوئی کہے کہ صاحب فون تو فون ہے نیٹورک تو نیٹورک ہے وہ گھامڑ ہے ایک نمبر کا وہ بیوقوف ہے زمین تو زمین ہوتی ہے وہ بی کی زمینوں وہ کارپوریشن کی زمین ہو اور وہ جو ہے سلم ایریا کی زمین ہو کوئی آدمی جو ہے ڈی ڈی اے کے پراپرٹی میں گیا خریدنے کے لیے وہاں اس نے جو ہے بیس پچیس تیس چالیس جو زمین ہے اس نے پوچھا کتنے لاکھ اس نے کہا ستر لاکھ تو اس نے وہاں سے ایک مٹی مٹی اٹھائی اور اس نے سیمپل اس نے بوٹل کے اندر رکھ لیا پھر ایک سلم ایرے میں آیا کہا کہ تیس چالیس کا رقبہ کتنا ہے اس نے کہا پچہتر ہزار کہا کہ یہی زمین وہاں پچہتر لاکھ میں اور وہی زمین یہاں پر پچہتر ہزار بازار میں دونوں کی مٹی ایک ہے دونوں کی کوالٹی ایک ہے دونوں کا پوسٹ آفس ایک ہے دونوں دونوں کا کا اسٹیٹ ایک ہے پن کوڈ ایک ہے دونوں کا نیٹورک ایک ہے یہ سمجھنے سمجھنے کی بات ہے یہ پچہتر ہزار کیوں ہے وہ پچہتر لاکھ کیوں ہے وہ پچہتر لاکھ اس لیے کہ اس کا رشتہ بیڈیو سے ہے یہ پچہتر ہزار اس لیے کہ اس کی نسبت سلم سے ہے جس علم کی نسبت اپنے علم کی طرف ہو وہ علم قادیانیت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے وہ علم قادیان اور ربا پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے وہ علم عبداللہ ابن سبا پر جا کر ختم ہو جاتا ہے وہ علم عبداللہ اتن عبید سلول پر جا کر ختم ہو جاتا ہے اور جو علم خدا ترسی پر ہو ولا یقافون لومت العین کا نمونہ بن کر اس علم کا رشتہ صفا پر جا کر ختم ہوتا ہے اس علم کا رشتہ ابو ہریرا پر ختم ہوتا ہے اس علم کا رشتہ آخا پر جاتا ہے اس علم کا رشتہ جبرائیل پر جاتا ہے اس علم کا رشتہ اللہ پر جاتا ہے یہ ہے وہ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل کثیرہ دین بھی کثیرہ محمد جون پوری جو نبی صدی ہجری کے اندر آیا ہمارے اکابرین کی شان دیکھیں ہمارے اکابرین کا تخوہ دیکھیں ایک ایک علم کا پہاڑ تھا دھوم کر والا دین کا چراغ لے کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا مثل نہیں ملتا ڈھونڈ کر لاؤ حضرت شیخ الاسلام کا مثل نہیں ملتا ڈھونڈ کر لاؤ حضرت شیخ الہند کا مثل نہیں ملتا ڈھونڈ کر لاؤ حضرت رشید احمد گنگوہی کا نمونہ نہیں ملتا ڈھونڈ کر لاؤ حضرت حاجی امداد اللہ کا نمونہ نہیں ملتا ڈھونڈ کر لاؤ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھوک کا ذرہ نہیں ملتا مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کا زیرک اور نمونہ نہیں ملتا جو اللہ نے دے دیا دے دیا اس امت کو شیخ زکری شیخ زکری شیخ الیاس شیخ الیاس تھا شیخ الہند شیخ الہند تھا امداد اللہ بہادر امداد اللہ بہادر تھا وہ آئے اور چلے گئے دنیا ان کا مثل ڈھونڈتی رہ گئی لیکن ان کا مثل نہ مل سکا دنیا ان کی کاپی ڈھونڈتی رہ گئی امام بخاری آئے دنیا نے امام بخاری کو بہت تلاش کیا امام مسلم تو ملے امام ترمیزی ملے امام ابو داؤد ملے امام محتا ملے امام مالک ملے لیکن امام بخاری نہ مل سکا امام ابو حنیفہ کے مصر دنیا نے تلاش کیا امام شافی ملے امام مالک ملے امام احمد ابن حمل ملے امام ظفر ملے امام ابو یوسف ملے اور حضرت سفیان سوری ملے ابو حنیفہ کا شادی نہیں مل سکا نہیں ملے گا کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بہت تلاش کیا اسے مسلم تجزاب ملا اسے اسود انسی ملا اسے مرزا غلام احمد قادیانی ملا میرے نبی کا جوتا نہ مل سکا میرے نبی کا وہ مبارک نہ مل سکا جیسے خدا کی شان میں اللہ نے فرمایا نہ اس جیسا ویسا ملے گا نہ اس جیسا ملے گا نہ دوسرا خدا ملے گا نہ خدا جیسا تمہیں کائنات کے اندر ملے گا نہ پیغمبر دوسرا ملے گا نہ پیغمبر جیسا دوسرا پیغمبر ملے گا لیکن یہ محمد جون پوری علم کا پہاڑ تھا یہ جو جتنے بھی باطل فرقوں کے سربراہ ہیں حضرت امام احمد رضا خان کتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے کی آشار ان سے نکالے مجلس اش کرنے لگتی ہے اور کتنا علم کے دریا میں موجن ہوئے ایک ایک علم کا پہاڑ تھا لیکن اسلاف سے ناتا توڑا اور اکابرین سے ناتا توڑا تو پھر ایک گمراہ فرقے کے یہ بانی بن گئے اللہ نے علم حضرت تھانوی کو دیا ناتا نہیں توڑا قاسم نانوتوی کو دیا ناتا نہیں توڑا امداد اللہ مہاجر مکی کو دیا ناتا نہیں توڑا حضرت شیخ زکریہ کو دیا ناتا نہیں توڑا حضرت شاہ محمد الیاس صاحب کو دیا ناتا نہیں توڑا حضرت یوسف صاحب کو دیا ناتا نہیں توڑا حضرت ملا مر کو دیا ناتا نہیں توڑا حضرت جو ہے پالن پوری کو دیا ناتا نہیں توڑا یہ تو بسم ربی کلزی خلق محمد جون پوری نوی صدی ہجری کے اندر آیا علم کے زام کے اندر اس نے دیکھا کہ لوگ میری واہ کر رہے ہیں اور لوگ میری چاپلوسی کر رہے ہیں تو اس نے مہدی مہود کا دعویٰ کر دیا کہا میں امام مہدی بنا کر پیدا کیا گیا ہوں اور اس میں وہ تمام خصوصیات اور کیفیات جب امام مہدی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر تاریخ کے اندر بیان کی گئی وہ اسا اپنے اوپر پٹ کر کر لوگوں سے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو امام مہدی آ گیا اور خاص طور سے گجرات کے علاقے میں اس کا جادو بہت چلا گجرات کے علاقے کے اندر وہاں بہت سارے لوگوں نے اس کو امام مہدی مان لیا وہی سے ایک جھوٹے امام مہدی کی بنیاد رکھی گئی اور پھر اس کے خلفاء اس کے جانشین ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آج بلگام کے علاقے میں آج چن پٹن کے علاقے میں یہ جو دائرے کے لوگ ہیں یہ مہدوی برقے کے لوگ ہیں ان کا سلسلہ یہی محمد جون پوری تک جا کر ختم ہو جاتا ہے جو صحیح علم ہے وہ سفا پر جا کر ختم ہوتا ہے جو صحیح علم ہے وہ جبرائیل پر جا کر ختم ہوتا ہے جو صحیح علم ہے وہ بخاری اور تروزی پر جا کر ختم ہوتا ہے جو صحیح علم ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ پر رحمت اللہ علیہ پر جا کر ختم ہوتا ہے لیکن یہ جھوٹے علوم کے جو بانی ہوتے ہیں ان کا علم وہیں پر رہ جاتا ہے بریلی کا علم بریلی شریف تک رہ گیا فلاں کا علم فلاں ربا تک رہ گیا قادیان تک رہ گیا اور اس کا سلسلہ اس کا حسب اس کا نصب آگے نہ بڑھ سکا جب یہ فتنہ ابھرا طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر فتنے کے مقابلے میں ایک مجدد دین کو پیدا کیا اس فتنے کو توڑنے والے کو پیدا کیا میں نے کہا کہ علم رکھنا بڑی بات نہیں اس علم کے ساتھ خدا کا خوف رکھنا اس علم کے ساتھ امت کا امت کی فکر رکھنا اس علم کے ساتھ امت کی جو ہے نجات کے تعلق سے فکر کرنا کو علم کم تھا راتوں کو تڑپتے تھے مچلتے تھے امت کے لیے اللہ مغفر لی امتی اللہ لی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا کرم کا معاملہ کرنا لا اللہ کا باقیوں نفس کالا علم یوں ملو بحاد الحدیث سے اضفا میرے اللہ نے کہا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو گھلا دیں گے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے کیا کمی تھی آقا کو لیکن امت کی فکر تھی عالم امت کی فکروں کا آقا کی اس فکر کا جانشین ہوتا ہے کتاب کا جانشین نہیں بخاری ترین کا جانشین نہیں یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے اصل آقا کے دل میں جو درد تھا امت کے تعلق سے جو دکھ تھا وہ دکھ امت کے اندر علماء میں منتقل ہو یہی صحیح معنوں میں میراث ہے طرف ہے کسی داڑھی منڈے کو دیکھ کر بچل جائے تصویر کو دیکھ کر غصے میں آ جائے کفر کو دیکھ کر شرک کو دیکھ کر بدت کو دیکھ کر مسجد کو نماز سے خالی دیکھ کر سروں کو ٹوپیوں سے خالی دیکھ کر چہروں کو داڑھی سے خالی دیکھ کر عورتوں کو پردے سے خالی دیکھ کر جو مچل جائے وہ صحیح معنوں میں عالم کا وقت نہیں صاحب زمانہ جیسا ذرا ایڈجسٹ کر لے کو چل جانا اور اسے حکمت مسلحت کہہ کر باطل فرقوں سے ہاتھ ملائے کبھی شیعہ سے ہاتھ ملائے کبھی مہدیوں سے ہاتھ ملائے کبھی قادیانیوں سے ہاتھ ملائے کبھی کفر سے ہاتھ ملائے کبھی شک سے ہاتھ ملائے کبھی کافیوں سے ہاتھ ملائے کبھی سیاست دا... نہیں نبی کی وراثت نبی کے دل کا دکھ اور درد صحیح مانوں کے اندر دل میں منتقل ہو جائے اکبر نے اکبر صحیح آدمی تھا موحد تھا متقی تھا پرہیزگار تھا اس کو خراب کرنے والے بھی دو عالم تھے ابو الفیض اور فیضی علم کم نہیں تھا اس وقت علم کا دریا بہ رہا ہے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے ہر طرف سے علم کا دریا بہ رہا ہے ہمالیہ اگل رہا ہے علم کو دارلوم اگل رہا ہے علم کو مظاہر اگل رہا ہے ندوا اگل رہا ہے اور دارلوم کی شاخیں دنیا کی چپے چپے میں اپنے انار کے درخت کی شاخوں کو پھلوں کو پھیلایا ہوا ہے علم پہلے کے مقابلے میں آج زیادہ ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی ایسی کتاب لکھے کہ جس کے اندر اردو عربی میں نقطہ نہ آئے تا کو ایک نقطہ ہے تا کو دو نقطے ہیں سا کو تین نقطے ہیں جین کو ایک نقطہ ہے چین کو تین نقطے آتے ہیں زوئے کو نقطہ ہے ایسا لکھنا کہ وہ نقطے والا حرفی درمیان میں نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی ابو الفضل کو فیضی کو کہ انہوں نے آقا کی سیرت کی کتاب لکھی اور پوری سیرت کی کتاب کے اندر ایک نقطہ نہیں لیکن اکبر کو گمراہ کرنے والے یہی دو عالم تھے یہی عالم تھے جنہوں نے اکبر کو گمراہ کیا یہی عالم ہے اس وقت کرناٹک کی سرزمین کے اندر جو مساجد کے اندر بدتوں کو ایجاد کرنے والے ہیں مساجد کے اندر رسوم اور رواج کو جائز قرار دینے والے ہیں یہی علماء ہیں چاہے تو یہاں کرناٹک سنت کا اکھاڑا بن جائے مسلحت کے نام پر مصالحت کے نام پر فتنے کو ختم کرنے کے نام پر آج بڑھاوا دیا جا رہا ہے شرک کو بدت کو فتنا شرک سے آتا ہے فساد برائی سے آتا ہے سنتوں سے نہیں سنتوں سے دلوں میں میل ختم ہوتا ہے سنتوں سے دلوں کا ملاپ پیدا ہوتا ہے لیکن مسلحت کے نام پر مصالحت کے نام پر فتنہ پروری کو ختم کرنے کے نام پر آج ابو الفضل فیضی کا کام اس سرزمین کے اندر کچھ علماء سو وہ کام انجام دے رہے ہیں عالم کا صحیح ہونا عالم کا صحیح ہونا ہے عالم کا بگڑنا عالم کا بگڑنا ہے ان دونوں نے ابو الفضل نے فیضی نے اکبر کو وہ گمراہ کیا وہ انجیکشن دیا اکبر نے کہا کہ اب اس وقت دنیا میں کسی دین کی ضرورت نہیں میں ایک نیا دین مکس قائم کروں گا عیسائیت کو کچھ لے لیا یہودیت کو کچھ لے لیا نصرانیت کو کچھ لے لیا کافروں کا کچھ لے لیا ہریجنوں کا کچھ لے لیا حنفیوں کا کچھ لے لیا شافیوں کا کچھ لے لیا دیوبندیوں کا کچھ لے لیا پورا مکس دین دین الہی کے نام سے اس نے پیدا کیا اور ایجاد کیا اور وارننگ دی اگر کوئی میرے دین الہی کو نہیں مانے گا تو میں اس کو سر قلم کر دوں گا اللہ نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا کہ الجہاد من پالا کلیمت حق عند سلطان جائر بہترین جہاد یہ ہے کہ وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگان دین نے ہمارے اسلاف نے کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا کبھی تخت اور پتے سے گھبرائی نہیں کبھی حکومت سے گھبرائے نہیں اگر گھبراتے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ریشمی رومال کی تحریک کو نہ چلاتے اگر گھبراتے تو حضرت قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ دارلوم کی چار دیواری کے اندر مجاہدوں کو نہ پیدا کرتے اگر گھبراتے تو انار کے درخت کے نیچے محبوب پڑھانے والا اور محبوب پڑھنے والا نہ پڑتا اگر گھبراتے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اپنے خانخواہ کے اندر درس جہاد نہ دیتے اگر گھبراتے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے لڑائی کر کر وہ مکت المکرمہ ہجرت کر کے نہ جاتے اگر گھبراتے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کی عدالت کے اندر انگریزوں کے خلاف فتوا نہ دیتے گھبرانے والے نہیں تھے ٹکر لینے والے تھے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر سے ٹکر لی ان کو قید کر دیا گیا ان کو شہید کر دیا گیا ان کو اس راستے کے اندر قربان کر دیا گیا لیکن پیچھے نہیں ہٹے اسی طریقے سے صدی ہجری کے کے اندر محمد جون پوری نے فتنے کو قائم کیا اللہ نے طاہر رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا گجرات کی سرزمین کے اندر کیونکہ یہ کتنا زیادہ تھا حضرت طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ آقا کی سنت کے مطابق اپنے سر کے اندر امامہ باندھا کرتے تھے انہوں نے امامے کو نکال دیا کہا کہ جب تک میں مہدیویت کے فتنے کو ختم نہیں کروں گا اور مہدیویت کو اس سرزمین سے اکاڑ کر نہیں پھینکوں گا اس وقت تک میں اپنے سر کے اندر امامے کو نہیں باندھوں گا نو سو اسی ہجری کے اندر جب اکبر بادشاہ نے گجرات کی زمین کو فتح کیا اور طاہر پٹنوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا کہا کہ تم میرے اس وقت اکبر بادشاہ صحیح تھا دین الہی کا وہ موجود نہیں بنا تھا ابو الفضل فیضی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی علماء سو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ ان علماء سو کو غلط کرے تباہ کرے برباد کرے جو ابو الفضل فیضی کا کام کر رہے ہیں جو امت کو تباہی اور بربادی کی طرف ایک نئے دین کی طرف ایک نئے اسلام کی طرف ایک نئی شریعت کی طرف جس کے اندر فلیکسیبل شریعت ہے کبھی سنت میں آ جاتی ہے کبھی بدت میں آ جاتی ہے کبھی مخلوط خطبہ ہو جاتا ہے کبھی ممبر سے ہٹ کر بیان ہو جاتا ہے کبھی سلا تو سلام ہوتا ہے کبھی بغیر سلا تو سلام ہوتا ہے کبھی فاتحہ ہوتی ہے کبھی فاتحہ نہیں ہوتی ایک فلیکسبل دین ایک مصالحت والا جو ابو الفضل فیضی کے یہ نائبین دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ امت کو ان ابل ابو الفضل اور فیضی کے نائبین سے محفوظ کروائے ورنہ یہ کتنا بڑا خطرناک ہے اللہ طاہر پٹوی رحمت اللہ علیہ کے نائبین کو پیدا کریں ڈٹ کر مقابلہ کیا گجرات کی سرزمین چونکہ زیادہ متاثر تھی انہوں نے اپنی امامے کو نکالا پگڑی کو نکالا کہ اس وقت تک میں پگڑی نہیں مانوں گا جب تک کہ کی شاخوں کو اور جڑوں کو زمین سے اکھاڑ کر نہ پھینک دو اکبر بادشاہ نے جب گجرات کو فتح کیا تو طاہر پٹنوی رحمت اللہ علیہ کو بلایا کہا کہ تم میرے ہاتھ سے اماما باندھو کہا نہیں پہنوں گا کہا اب میری ذمہ داری اکبر بادشاہ کی کہ مہدویت کو زمین سے اس کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دوں گا گجرات کو فتح کر کر جب اکبر بادشاہ دلی گیا اب جب دلی کے اندر جا کر رنگ رلیوں میں مشغول ہو گیا حکومت کے مشاغل میں گر گیا تو طاہر پٹنوی رحمت اللہ علیہ کے وعدے کو فراموش کر گیا طاہر پٹنوی رحمت اللہ علیہ نے پھر امامے کو نکالا اور اکبر بادشاہ کو وارننگ دی میں امامے کو نکال کر اسی حالت میں رہوں گا تیری رسوائی ہوگی تو نے قسم کھائی تھی کہ میں عوامے کو جو ہے دوبارہ نہ نکالوں دیکھ پھر مہدویت پر پھیلا رہی ہے مہدویت کا کتنا جنم لے رہا ہے تو پھر اکبر نے کہا آپ دوبارہ پگڑی پہن لیں پھر ایک مہلت ختم ہو گئی طاہر پٹنوی رحمت اللہ علیہ گھوڑ سواروں کی فوج کو لیا کہا کہ میں اکبر بادشاہ کے دربار میں جا کر اکبر بادشاہ کو للکاروں گا اور اسے غیرت دلاؤں گا مہدویوں کو پتا چل گیا دلی کے قریب جب طاہر پٹنوی رحمت اللہ علیہ پہنچے اکبر بادشاہ کو ملنے سے پہلے حضرت طاہر رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد علماء حران سے فتوا لیا گیا کیا امام مہدی آ چکے ہیں کیا امام مہدی محمد جون پوری ہے تو علماء حرمین شریف ہے جس میں چار مسلک کے علماء وہاں پر موجود تھے مکت المکرمہ کے اندر مدینہ منورہ کے اندر دونوں حرمین شریفین کے علماء نے متفقہ فیصلہ دیا کہ ابھی امام مہدی علیہ السلام نہیں تشریف لائے محمد جون پوری ایک قسم کا آدمی ہے اور یہ اسلام سے خارج ہے اسلام سے نکلا ہوا ہے آج دہشت گردی کی دہائی دے کر اتحاد اور اتفاق کی دہائی دے کر آج یہ مہدوی لوگ آج یہ شیعہ لوگ اہل سنت والجماعت کو دیوبندیوں کو رضا خانیوں کو بریلویوں کو تبلیغیوں کو سنیوں کو اور تبلیغ جماعت والوں کو کہ اب متفق رہنے کی ضرورت ہے تمہارا کلمہ ہمارا کلمہ ایک ہے یہ دہائی دے کر آج اتحاد اتفاق کے نام سے اس پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں ملک کے اعتبار سے ہم پوری دنیا کیا ہم جو ہے ہندوستان کیا پوری دنیا کے مسلمان ایک ہیں لیکن جہاں عقیدے کی خرابی آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے گی ان مہدیویوں نے یہ کہا کہ ہم نبی کے مثل ہیں ان کے بڑے نے کہا اپنی کتاب کے اندر کہ قرآن شریف میں امام مہدی کا تذکرہ کیوں نہیں اس لیے کہ نبی کا تذکرہ ہے اور نبی کا تذکرہ کر کر اللہ نے بتا دیا کہ میں امام مہدی نبی کے جیسا ہوں یہی بات غلام احمد قادیانی بھی کہا کرتا تھا کم وقت ہر باطل فرقے کے بڑے یہی جو ہے نظریہ اپناتے ہیں یہی ڈائلگ بولا کرتے ہیں تو اس نے بھی جو ہے محمد جون پوری نے اور خون میری نے یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے نبی جیسے ہیں نبی تو نہیں ہے اور نبی جیسا بھی کہنا کفر ہے اور نبی کی مماثلت نہیں ہو سکتی یہ نبی کے ساتھ نبی کی نبوت پر نبی کی رسالت پر ڈاکہ ہے ہماری بیٹیاں وہاں نہیں جا سکتی اور ان کی بیٹیاں ہمیں نہیں آ سکتی مسلمان کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا علماء حرمین شریفین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ موجودہ جو مہدوی لوگ ہیں یہ ایمان سے خارج ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے یہ بھیس بدل کر دارلوم دیوبند کے اندر جا کر داخلہ لے لیتے ہیں یہ بھیس بدل کر ہمارے دینی اداروں میں داخلہ لے لیتے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ قاسمی لگا لیتے ہیں کئی مہدوی ہیں جو دارلوم کے فارض ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کلمہ اس کا صحیح ہے عقائد صحیح ہے بتایا وہ دل پھاڑ کر ایک سرے لینے کی الٹرا ساؤنڈ سسٹم کا کوئی اس کے پاس سسٹم نہیں ہے اس نے کہا تو بس اس کی بات پر اعتبار کر کر داخلہ دے دیتے ہیں وہاں پڑھ کر آ کر پھر ان کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس ادارہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی شیخ الحدیث نہیں کر پھر مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ دیکھو میں مظاہری ہوں میں ندوی ہوں میں قاسمی ہوں یہ کہہ کر بولے بھالے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا دارلوم دیوبند جو ہے مہدیویوں کو جنم دیتا ہے کیا ندوہ اور مظاہر مہدیویوں کو جنم دیتا ہے اگر جنم نہیں دیتا تو پھر بھی مظاہری بھی ہو اور مہدوی بھی ہو یہ کہہ کر وہ دھوکہ دیتے ہیں آج امت کے اندر یہ کتنا عام ہو رہا ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کتنے سے آپ بھی آگاہ ہو جائے اور اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے کہ مہدوی خارج از اسلام ہے شیعہ خارج از اسلام ہے اور خارج اسلام ہے بریلی دیوبندی کی طرح یہ مسلقی جھگڑا نہیں بلکہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے یہ رفع دین اور عدم رفع دین اور آمین بل جہر اور آمین بل سر کا جھگڑا نہیں یہ بلکہ کفر اور ایمان کا جھگڑا ہے یہ جنت اور جہنم کا جھگڑا ہے حق اور باطل کا جھگڑا ہے بہرحال اسی وقت سے وہ سلسلہ قائم ہوا اور ہوتے ہوتے ہوتے یہ چند پٹن تک آ گیا اور چند پٹن کے اندر جو دائرے والے مہدوی لوگ ہیں یہ محمد جون پوری سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ آج امت اس فتنے سے آگاہ ہو چکی ہے یہ ہماری مسجدوں میں بعض مرتبہ امام بن کر آ جاتے ہیں اور ہمارے بعض مسلمان بھولے بھالے ان کی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ مسجد ایک جیسی ہے کلمہ ایک جیسا ہے قرآن ایک جیسا ہے جتنے باطل فرقے قادیانی ہیں شیعہ ہیں یہ کلمے کو لیبل بنا کر ایک ہی بتاتے ہیں لیکن جب ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی بدبو آتی ہے اور کتنی سڑان آتی ہے تو بہرحال اس یہ وقت وہ وقت ہے کہ امت میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شبان سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک اور جو ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کتنے سر اٹھا رہے ہیں ان فتنوں کے اندر ایک فتنا مہدویت کا ایک فتنا خادیت کا ایک فتنا شیت کا ہے لیکن میں نے کہا کہ ضرورت ہے کہ ان فتنوں کے دور کے اندر ہمارے بزرگوں کے دامن کو ہم تھامے رہے ہم اولیاء اسلام کے طور طریقے کو نہ چھوڑیں یہی فتنوں کے وقت نجات کی کشتی ہے یہی فتنوں کے وقت نجات کا راستہ ہے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے کامیابی صرف جو ہے اللہ کے راستے میں ہے اور ایک مرتبہ مضبوطی سے یقین کے ساتھ آج مسلمان کو شک ہے آج مسلمان پوچھتا ہے کہ جمعہ میں سور کہف کہاں پڑے تو میرا قرض دور ہوتا کی جہاں اس نے کہا دور ہوتا کی اس کا ایمان گیا یقین ہے جیسے ہم نے سیلف دیا تو پھر جا کر سائلنسر میں نہیں دیکھتے کہ گاڑی اسٹارٹ ہوئی دھواں نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے یقین ہے کہ اسٹارٹ ہو گئی اگلی کاروائی آگے کرتے ہیں آپ آپ آپ آپ بجلی ہے نے فین کا سوئچ ڈالا تو انسپیکشن کے لیے آدمی نہیں رکھتے کہ پھر پھر رہا رہا ہے ہے نہیں اے سی چل رہا ہے ہے نہیں چل رہا ڈالا یقین ہو گیا آج مسلمان کو خود شک ہے یہ شک یقین میں بدل جائے ہم کائنات کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اسلام مسلمان کے دشمن کو ہم اپنے قابو میں کر سکتے ہیں میں نے بتایا ابن یوسف طواف کر رہا تھا پانچ چکر پورے ہو چکے تھے چھٹواں چکر تھا ایک نابینا اور ایک اندھا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اے رب کائنا مجھے بینائی دے دے مجھے آنکھوں کے اندر بصیرت دے دے بسارت دے دے روشنی دے دے حجاج ابن یوسف پہلے چکر میں سنتا رہا دوسرے چکر میں سنتا رہا تیسرے چکر میں سنتا رہا کہا کہ کیا کر رہا ہے پانچواں چکر آیا تو اس نے تلوار سونت لی اور کہا خبردار اگر طواف کے ختم ہونے سے پہلے تیری بینائی نہیں آتی یہ تلوار ہوگی تیری گردن ہوگی عجیب ماجرا ہے کیسے لائے گا بینائی کو یہ وہ کون سا ہتھیار ہے جو اللہ کو مجبور کرے گا بنوائے گا اللہ کی طاقت اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہونے کے لیے شرط یہ ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ کی طاقت کو تسلیم کریں ہم نے مچھر کے کاٹنے کو مانا ہم نے کھٹمل کے کاٹنے کو مانا ہم نے بچھو کے ڈنک مارنے اور شام کے ڈسنے کو مانا ہم نے نہیں مانا تو خدا کی طاقت کو نہیں مانا خدا کی قدرت کو نہیں مانا جب حجاج بن یوسف کی تلوار گردن پر آئی خدا کی قدرت سمجھ میں آئی اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سات چکر پورے ہونے کے بعد بینا ہی واپس آ گئی حجاج نے یوسف سے لوگوں نے پوچھا پانچ چکر میں جو کام نہیں ہوا تیری تلوار نے وہ کام کر دیا حجاج ابن یوسف ظالم تھا قاتل تھا لیکن ایمان ہم سے زیادہ اس کا بنا ہوا تھا ہر رات ہر دن میں کلام پاک کے کئی پارے وہ پڑھ لیا کرتا تھا کوئی رات اس کی تحجد سے خالی نہیں ہماری دن فرضوں سے خالی ہماری رات تحجد سے خالی اس زمانے کا قاتل اس زمانے کا ظالم اس زمانے کا جابر تحجد گزار تھا بھاشرا تھا خدا کی طاقت خدا کی قوت پر یقین کرنے والا تھا کہا کہ تیری تلوار نے وہ کام کیا حجاج ابن یوسف نے کہا نہیں میری تلوار نے نہیں جب میری تلوار نے اس کی گردن کی طرف بڑی میری تلوار تو اس کو خدا کی طاقت آنکھوں کی بصیرت سے جو دکھائی نہیں دیتی تھی وہ دل کی بسارت سے اس نے اسے دیکھ لیا دل کی روشنی سے دیکھ لیا اب تک وہ رسمی طور پر جیسے ہم نماز کے بعد اٹھا کر ہاتھ دعا کرتے ہیں کی طرف دیکھ رہے ہیں ٹائم دیکھ رہے ہیں کوئی آیا دیکھ رہے ہیں کوئی بھاگا دیکھ رہے ہیں مچھر کاٹا دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا اللہ کے دربار میں تو ایسے پانچ چکر اس کے کٹے لیکن جب دو چکر حجاج ابن یوسف کی تلوار چمکتی ہوئی گردن پر آئی خدا کی یہ اللہ اب تیرے علاوہ دے دے اللہ دے دے دے دے پوری طاقت سے مانگا اللہ نے کہا جب مانگ رہا ہے تو مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا تو سات چکر ختم ہونے سے پہلے اللہ نے دے دیا مانگو اللہ دینے والا ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمیں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے راستے میں جب ٹرافک ہوتی ہے تو اس میں ٹو ویلر بھی جاتے ہیں فور ویلر بھی جاتے ہیں پیدل بھی جاتے ہیں سائیکل بھی جاتی ہے اور اس میں کچھ جانور بھی آ جاتے ہیں راستہ ہے چلنے کا اس راستے کے اندر مختلف گاڑیاں جاتی ہیں تو اس میں کچھ گدھے آ گئے کچھ کتے آ گئے اور کچھ بیل بھینس آ گئے کسی نے پیشاب کر دیا اور کسی نے لیپ کر دیا ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دل کے دل کو سرکل بنایا اور اس کی طرف آنے والے ہزاروں راستے نور کے بنائے اور اللہ نے اس دل کو ہمیں پیدا کیا تو ہمارے جسم سے سات ہزار سال پہلے یہ یاد رکھے ہمارے جسم سے سات ہزار سال پہلے ہمارے دل کو پیدا کر کر اللہ اپنے نور کے میں عرش کے پاس اس کو پالا پرورش کیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ صاحب نماز میں دل نہیں لگتا بیان میں نیند آتی ہے اونگ آتی ہے قرآن میں مزہ نہیں آتا آج ذکر میں مزہ نہیں آتا تو جیسے ٹرافک والی سڑک میں کچھ کتے آ کر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دیتے ہیں اور کچھ گدھے اور کچھ جانور سڑک کو پلیت کر دیتے ہیں گندا کر دیتے ہیں تو ہمارے دل کا جو ٹرافک کا سرکل ہے اس میں آنے والی سڑکوں کے اندر کچھ شیطان کے پلے اور کچھ وساوس کے بچے آ کر لیت کر دیتے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں لیکن ہمارے اکابرین نے ہمارے یہ شکایت مجھے بھی ہے یہ شکایت نمازیوں کو ہے اس سے کوئی نہیں بچا کوئی نہیں بچا نہ مرد نہ عورت نہ بڑا نہ چھوٹا نہ نمازی نہ بے نمازی کیا آپ کی نماز تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے واسطے اللہ کے کیا دکان میں خیال نہیں آتا کیا بیوی میں خیال نہیں گیا کیا دولت میں خیال نہیں گیا وہ کون سا شیطان ہے جو کتے کی طرح ٹانگ اٹھا کر ہمارے دلوں کی ٹریفک کے سگنل کو خراب کر دیا راستوں میں لیک کر دیا پیشاب کر دیا ہمارے کابرین ہمارے بزرگان دین نے اس لیک کو اس گندگی کو صاف کر کر ہماری عبادت میں مزے لانے کے لیے ہماری ذکر میں لذت لانے کے لیے ہماری تلاوت میں حلاوت لانے کے لیے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب تحجد پڑا کرتے تھے تحجد کے بعد بیٹھ کر اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کے شاگرد پر کہ حضرت کے پاس جتنے رومال ہوتے وہ رومال تربتر ہو جاتے تھے ایک آنسو کا خطرہ ہمارے آن سے نہیں نکلتا یہ دل ہے کہ پتھر ہو چکا ہے یہ دل ہے کہ چٹان بن چکا ہے ہمارے اکابرین نے ایک نسخہ بتایا اس دل کی سختی کو ختم کرنے کا اس دل کے راستے کی ٹرافک کو جو جام ہو گئی اور اس جام ٹرافک کے اندر شیطانی کتوں نے گدھوں نے سوروں نے پیشاب کر دیا گندا کر دیا بہت عجیب نسخہ بہت سستا نسخہ نہ روپیہ خرچ نہ پیسہ خرچ نہ دولت نہ مدرسے میں داخلے کی ضرورت نہ خانقاہ میں جانے کی ضرورت نہ کسی مولوی سے بیعت ہونے کی ضرورت انشاءاللہ اس عظیم الشان قیمتی نسخے کے ساتھ ہم اگلی جمعہ قیامت کی نشانیاں اور کچھ چھوٹے ہوئے جو عنوانات جو ہم پر قرض رہ گئے ہیں ان عنوانات کے ساتھ اگلی جب حاضر خدمت ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں موجودہ نئے فتنوں سے حفاظت فرمائے اور سنت کا دامن پکڑ کر چلنے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العال